دیکھیے رسول کے زمانے میں دو دور ہیں مکی دور اور بدنی دور تو مکی دور کے لوگوں نے بہت مخالفت کی لڑائی لڑائیاں کی بہت ستایا لیکن وہاں بنا بنافقت نہیں تھی وہاں یا تو مخلص لوگ تھے یا پھر سرکش لوگ تھے یہ منافقت کا جو فنامنا ہے وہ مدینے میں آیا کیونکہ مدینے میں ایک سوسائٹی بن گئی تھی اور وہاں پر باس کا وزن ہوا تھا ماس کا وزن کا سلسلہ شروع ہوا ہے مدینے سے بات کو پھر ہوتا رہا تو ماس کا وزن یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھے بغیر اسلام میں آ جاتے ہیں تو وزع خطا تو وہی بنا لیتے ہیں وہ ڈریس ان کا وہی ہو جاتا لیکن اندر سے ان کا مائنڈ چینج نہیں ہوتا وہی لوگ ایسا کرتے ہیں یہ فنامنا مدینے شروع ہوا تھا اور آج تک ہی جاری لوگ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی خاص فرقہ تھا مدینے کا نہیں منافق ایک کردار تھا کردار اور وہ کردار پوری تاریخ میں ہمیشہ پایا جائے گا تو دیکھیے ہم آپ سب یہ کرتے ہیں کہ ہم کپڑا پہنتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں ڈرٹ آتی ہے کچھ نہ کچھ صفائی اس کی چلی جاتی ہے تو ہم اس کو دھوتے ہیں تو ڈیلی ہمارے کپڑے میں ایک آلودگی آتی ہے اس کو ہم صفائی کرتے رہتے ہیں یہی معاملہ ہمارے داخلی شخصیت کا بھی ہے ہم جس سماج رہتے ہیں تو کوئی کچھ کہے گا ہم اس کو سنیں گے کوئی کچھ بولے گا وہ بھی ہم سنیں گے کوئی کوئی بات پڑھیں گے اس میں کچھ باتیں ہوں گی تو لوگوں کے باتوں سے لوگوں کے گانے سننے سے آپ کے دماغ میں ہمیشہ کچھ کچھ آتا رہتا ہے کچھ آتا رہتا ہے تو جس طرح سے کپڑے کے معاملے میں آپ مسلسل ایک عمل جاری رکھتے ہیں پہننا دھلانا پہننا دھلانا ایسی کنڈیشن اور ڈی کنڈیشن چلنا چاہیے ٹھیک وہی امر یہ ہو وہاں فزیکل سینس میں آپ پہنتے ہیں پھر دھلاتے ہیں ہیں پھر دھلاتے ہیں یہاں پر بھی انٹلیکچل سینس میں یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ ڈیلی اپنا ٹرانسپورشن کریں condition conditioning condition decondition کریں تب کام رہیں گے وہ نہ وہی ہوگا کنڈیشن پختہ ہوتے ہوتے ایسی ہو جائے گی کہ نہ دکھائی دے گا نہ سنائی دے گا نہ ہر انداز آدمی اندھا برف بن جائے گا